اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی فرما برداری لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے